یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ سعید بن مسیب نے انہیں خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خود کو ایک کنویں پر دیکھا اس پر ایک ڈول تھا میں نے اس میں جتنا اللہ نے چاہا پانی نکالا پھر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک یا دو ڈول نکالے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی پھر وہ ایک بڑا ڈول بن گیا تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نے اسے پکڑ لیا چنانچہ میں میں لوگوں کوئی ایسا یعنی غیر معمولی صلاحیت کا مالک نہیں دیکھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی طرح سے پانی نکالے حتیٰ کہ لوگ اونٹوں کو سیراب کر کے گھاٹ سے باہر آرام کرنے کی جگہ پر لے گئے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو بانوے